مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ سما کے دید ہوگی جبھی میں سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا سب عزیز جھوٹے سبھی یار بھی تو میرے سب عزیز جھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے ہوں کمینا تیرا ہو شہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینا تیرا ہو شہ مدینہ مجھے سین سے لدا مجھے سین سے لگانا مدنی والے تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آس سے بڑھ کر تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آس سے بڑھ کر ہے بھلا کوئی سے ہوں سوالی شاہ پیر نان خالی تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پیر نان خالی مجھے اپنا تم سہارا کہاں اور ہے گزارا میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا مجھے کا یا اے میرے غریب پر بر تو ہے بے سون کا یا میرے غریب پر بر ہے سخی تیرا گھرانا سے میرے سرور تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور بل تیرا ہاشمی گھر انبیاء کا سرور تو ہی دو جہاں کا یا بر تو ہی برے زمانہ مدنی مدینے وا دے سب سے آلہ تیرا حسن سب سے پیارا پیدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدین دائم تو ہی رزق کا ہے پاسم ہے تیرا سبا مدینے والے تیری عرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہن شاہ زمانہ مدنی مدین با اس سے آ جا کر سنے کون میرے دل بر میرے دل کھجور پانی تیرا ایسا سا کھانا بدنی مدین ہے چٹائی کا بچھونا کبھی ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا بدنی مدینے والے پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں حوصلہ شفیع روز محشر ہے گناہ گنا کا سر پر اے شفیع روز محشر ہے اے گنا کا بوجھ سر پر میں پھنسا مجھے بچانا میں پھنسا مجھے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھا حشر میں چھڑانا تمہیں حشر میں چھڑانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے یہ کرم بڑا کرم گئے تیرے ہاتھ میں بھرم گئے سر اشر بخشوانا سر اشر بخشوانا مدنی مدی دیوا دے مدنی مدی والے مدنی مدین باد مل نظر بھی راحت رہو قبر میں سلامت مت تو عذاب سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے چھوڑ کر چلے سب میری ابر جگ مگانا مدنی مدینے والے میرے شاہ روپ ست مجھے میٹھا میٹھا شر بت سے مرگ سب گنبد کی حضور ٹھنڈی ٹھنڈی مجھے چھاؤں میں سلانا بدنی مدینے والے میرے والدین محشر میرے کو بھول جائے سر پر مجھے تم نہ بھول مدینے والے شاہ کشن شرف شہی سے بڑھ کر تیری نان پاک اٹھانا بدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا مدینے والے میرا سینہ ہو مدینہ میرے دل کا آپ گینا بھی مدینہ ہی بنانا مدنی مدینے والے مریض مر رہا تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مجھے آپ تو گھیرا ہے مصیبتوں مدد کو آنا مدنی مدینے والے کوئی اس طرف بھی پھیرا ہو غموں کا دور اندھیرا ایسا نور مدنی مدینے والے ندنی مدینے والے تیرے نام پر ہو پا میری جان جان جانا تیرے نام پر ہو پا میری جان نصیب سر کٹانا مدنی نصیب سر لے مدنی مدنی وا لے مدنی مدینے والے میری عادتیں بہتر بنو سنتوں کا پہ کر میری عادتیں ہوں بہتر بن سنتوں کا پہ کر مجھے موتقی بنانا بدنی مدین والے شاہ ایسا جج پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدین والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لا قدر ہے احباب انہیں کر دے شاہ تاب ملے عشق کا خزانہ مدنی مدین والے میرے غوف کا وسیلہ رہے شاد سب قدینا ان خلد میں بسا

سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ مالا سبھی داڑیاں مڈانا مدنی مدینے والے میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش بلبت ہیں کرم شہ زمانہ بدنی مدینے با میری آنے والی نسل عشق ہی میں مچ دے میری آنے والی نسل دے ایشپی نے انہیں ان تم مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے اور تیرا کام مدین مدینے والے تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی مدینے والے مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین میں عشق بھی پلانا مدنی مدین والے